الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيز الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه من الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرحا وظلالهم بالغدب والآصال صدق الله نصيب اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ کے حمل میں ہے کیا اس رحم میں کمی ہے اور کیا زیادتی ہے اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار اور وقت کے ساتھ متعلق عالم الغیب و شہادہ وہ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے وہ بڑا ہے برتر ہے سوا من من اثر القولہ و من جہر برابر ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی بات کو چھپائے خفیہ کرے یا جو شخص اونچی بات کرے اللہ کے لیے برابر ہے دونوں کو جانتا ہے وہ ومن ہوا مستقم بلئی و سارب اور وہ شخص جو رات کی تاریکیوں میں کچھ کرنے والا ہو یا دن دہاڑے کچھ کرنے والا ہو اللہ کے علم میں ہے لہو مواقبہ تم ممبئی نے دئی ہے و من خلف ہی من امر اللہ اسی کی طرف سے انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حطیٰغیر یغیروا ما الحسن اللہ تعالیٰ کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہے تو اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں فلاں اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اس عذاب کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا دور نہیں کر سکتا <clears throat> اللہ کے علاوہ لوگوں کے واسطے پھر کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں رہتی هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک جس کو دیکھ کے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور لالچ بھی ہوتی ہے صاحب اور وہ اللہ وہ ہے جو بڑے بڑے بھاری بادلوں کو چلاتا ہے کڑک گرج یہ تسبیح ہے کرتی ہے اللہ کی حمد کی اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے تسبیحات کرتے ہیں ویرسل کا بہام یشا اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بجلی کے اس نظام کو چلاتا ہے پھر گراتا ہے جس پہ چاہتا ہے وہ نفی اللہ یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں وہ ہوا شدید المحال اور وہ سخت پکڑ والا ہے اسی کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے وہی حق ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں لاستم بشع وہ جو معبودان باطل ہیں بت وغیرہ وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو پھیلائے پانی کے لیے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں پہنچ جائے وما ہو بال ہی تو اس طرح کرنے سے تو پانی اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا وما دعا الکافرین اللہ فی ضلال کافروں کی پکار جو اس طرح کے مبودان باطلہ کو ہوتی ہے جس میں گمراہی ہی ہے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں بعض تابداری کے ساتھ اور بعض مجبوراً اور تمام سائے بھی گویا کہ اپنی حالت قضائیہ سے اللہ کی اتباع کا اظہار کرتے ہیں صبح اور شام جتنے با حضرات ابھی فی الحال موجود بیٹھے ہیں نا ان سب کے ذمہ ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے جو آج میں نے آج تلاوت کی ہے کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ یہ مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر کیوں نہیں کوئی معجزہ نازل ہوتا تو پھر ہم بات مان لیتے اور سمجھ جاتے کہ یہ برحق ہے اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا تھا کہ ہم نے نبی کو جو منصب عطا کیا ہے وہ ہے تبلیغ کا تو نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا اور ہر قوم کے لیے ہم نے مبلغ نبی کی صورت میں یا نبی کا جانشین بھیجا ہے اور اس کی اتباع ضروری ہے قوم کے ذمہ رہی بات کہ معجزہ ان کے مطالبے پر کیوں نہیں آیا اللہ جانتا ہے کہ یہ معجزے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ معجزہ دینے کے باوجود پھر بھی انکار کر لیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے کچھ باتیں آپ نے بتانا شروع کی تو انہوں نے سوال شروع کر دیے اس سوال میں یہ سوال بھی کیا کہ کتنی سیڑھیاں ہیں بیت المقدس کی کتنی دروازے ہیں وغیرہ تو آپ نے جب جواب دی اللہ نے آپ کے سامنے وہ سارا منظر کر دیا تھا یہ معجزہ تھا کہ سارا منظر سامنے آ گیا آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں اور بتانے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا یہ بھی تو معجزہ ہے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلانی جگہ ایک پہنچ چکا ہے مکہ کا قافلہ اور ان کی اونٹنی بھی گم ہو چکی ہے اور وہ قافلہ شام سے پہلے پہلے فلاں دن شام سے پہلے پہلے پہنچ گیا جائے گا وہ قافلے میں دیر ہوئی آپ نے دعا کی سورج رک گیا کافر پہنچ گیا یہ بھی تو معجزہ ہے لیکن کفار نے نہیں مانا جن لوگوں نے بات ماننی ہوتی ہے وہ تو حق کے دلائل کے لحاظ سے بات کو مانتے ہیں یوں خرق عادت دیکھ دکھا کے قوم سبود نے جو حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایک بڑے پتھر سے بہت بڑی اونٹنی نکلنی چاہیے پھر وہ جیسے نکلے تو وہ بچہ بھی پیدا کرے حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو ہو تو جائے گا یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں معجزہ تو ظاہر ہو جائے گا لیکن اگر تم لوگوں نے اس کے بعد سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا یہی پھر ہوا تو یہاں بھی <clears throat> جو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے فرض منصبی میں ہے تبلیغ کرنا رہی بات کر کے عادت کوئی ہاتھ سے چیز صادر ہو جاتی ہے وہ اللہ کے عمر سے ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے جس پر مادہ کی بات کی کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے شک میں مادہ میں ہوتا ہے ایک بچہ ہے دو بچے ہیں کب اس نے پیدا ہونا ہے وہ اس کی عمر کتنی ہے اس کا وقت کیسا ہے اس کو رزق کتنا ملے گا یا وہ سعید ہے یا شقی ہے وہ کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کب اس نے دنیا میں آنا ہے اور کتنا رہنا ہے کس حالت میں رہنا ہے کل سے دو مقدار ہر چیز اس کے پاس ایک انداز کے مطابق ہے عالم الغیب و شہادت القبیر المطال وہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے وہ بلند و بالا ہے بڑا ہے سوا عمل کو من اثر القول و امن چہرہ ومن و امن و مستقفم بلید وصار بمار کوئی چیز کا ظاہر ہونا یا کسی چیز کا پوشیدہ ہونا کسی کام کا دن دہاڑے ہونا کسی کا رات کی تاریکیوں میں ہونا یہ فرق انسان کے لیے ہے اللہ رب العزت کے لیے یہ تمام علم برابر ہے ہاں کوئی چیز آہستہ مانگی جائے یا اونچی آواز سے مانگی جائے اس کے لیے کوئی سننے میں سمجھنے میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے ہی کوئی کام رات کی تاریکی میں کوئی کرتا ہے یا دن دہاڑے کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جو دن میں کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اللہ اس کو صحیح دیکھ رہا ہے اور جو رات کو کام کرتا ہے تو اللہ کو صحیح اندازہ نہیں ہوتا الحاظ بلّہ ایسی بات نہیں یہ تو ایک انسانی لحاظ سے انسان کو فرق محسوس ہوتا ہے لہذا جو جس حالت میں بھی ہے وہ علیم و بذات صدور ہے اللہ اس کو جانتا ہے لہو امر اللہ ہی کی طرف سے فرشتے انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے حفاظت کے طور پر مقرر ہیں جو اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر ہیں جس کو قرآن مجید نے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد چھبیسواں پارہ سورہ قاف میں جو بیان کیا ہے ما يلفظ من قول الا لديه عتيد کوئی بات بھی ان سے جو انسان کہے ان فرشتوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی یہ کرامن کاتبین ہیں یہ حفاظت کے فرشتے نہیں یہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں اور یہ دلوں کا بھید نہیں جانتے یہ فرشتے دلوں کا بھید نہیں جانتے اگر دل دل میں کوئی شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو یہ اس کا یہ جو اس کی نیکی ہے یہ اس کے معبود کو ہی معلوم ہے کہ وہ علیم ممبزات صدور ہے یہاں پر جن فرشتوں کا ذکر ہوا ہے وہ حفاظت والے فرشتے ہیں اور بعض دفعہ انسان پر کوئی حادثاتی شکل بن جاتی ہے جیسے مکان گر گیا یا کوئی اور ایسی صورت ہوئی کہ انسان کو نقصان ہوا تو پھر یہ کیا بات ہوئی فرشتے تو اس انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کا جواب قرآن مجید نے اس عید کے اندر ہی دیا ہے من امر اللہ اللہ کے امر سے یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور جب اللہ کا امر اٹھ جاتا ہے کہ اب اس کی حفاظت نہیں کرنی پھر اس کے اوپر وہ حادثے کی صورت آ جاتی ہے لیکن بہت زیادہ حالات میں انسان کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ترتیب پر ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے معمولات کو ایت الکرسی کے ساتھ رکھے رات کو جب دکان یا گھر بند کر کے جاتا ہے ایت الکرسی پڑھ کے پھونک کر کے جائے تو وہ حفاظت من جانب اللہ ہوتی ہے وہ حفاظت ایت الکرسی کی برکت سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں من امر اللہ ایک تو یہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں ایک انسان سے رزق سے متعلق فرشتے ہیں وہ الگ ہیں ایک انسان کی صبح اور شام نماز کی حاضری کے فرشتے ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں حاضری لگاتے ہیں پھر عصر کی نماز میں وہ فرشتے شریک ہوتے ہیں ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے تو یہ فرشتے حاضری لگانے والے الگ ہیں ایک اور فرشتے ہیں جو دنیا میں پھرتے گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں ذکر اذکار کی مجلس ہو رہی ہو نیکی کی مجلس ہو تو وہ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں الگ کرامن کاتبین الگ اور نماز کی حاضری والے الگ اسی طریقے سے رزق سے بارش سے وغیرہ وغیرہ یہ متعلق فرشتے ہیں لہو مواق من بین تم ممبئی نے دیکھیے وہ ہی یکفض العم نبر اللہ اللہ کے عمر سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں رحمت والے فرشتے گھروں میں ہوتے ہیں دوستو جب ہم رحمت والے کام کریں گے تو پھر رحمت والے فرشتے گھروں میں ہوتے ہیں اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر رحمت والے فرشتے نہیں کتاب والے فرشتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بلا وجہ شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے گھر میں رکھتا ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے نہ شکار کی نہ حفاظت کی ویسے شوق ہے اس کو کتے پالنے کا یا بلا وجہ بڑی بڑی تصاویر بنا کے دیواروں کے اوپر لٹکائی ہوئی ہیں تو ایسی جگہ پہ رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے تصویر اگر واقع ضرورت ہے مجبوری ہے اور وہ کھچوائی گئی ہے تو اس کو کسی صندوق وغیرہ بیگ میں رکھنا چاہیے نہ یہ کہ اس کو دیواروں کے اوپر لٹکانا چاہیے دیواروں پر گویا کہ جو تصویر لٹکائی گئی جاندار کی تصویر وہ ضرورت کی نہیں وہ ایک شوشہ اور شوق کیا جا رہا ہے ایسی کہ جو نہ حفاظت کے لحاظ سے جیسے مویشی وغیرہ لوگ دیہاتوں میں رکھتے ہیں اور نہیں وہ شکار کا کتا ہے ویسے شوق کے طور پر رکھا جا رہا ہے تو اسے صورت میں رحمت والے فرشتے انسان کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ایسی چیزوں پر دوستوں نظر رکھنی چاہیے ان چیزوں سے کیا ملتا ہے ہمیں ہم مسلمان لوگ ہیں ہمیں اسلام کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے گھروں میں اسی طریقے سے کھلونے ملونے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو جاندار چیز ایسی ایسا کھلونا نہیں جیسے جہاز ہو گیا یا بس ہو گئی ایسے گاڑی اس طرح کا کھلونا بھی بچوں کو دینا چاہیے جاندار چیز کا کھلونا بھی نہ ہو اس میں جو حدیث میں یہ ہے کہ معاف جگہ نماز کی بھی الگ ہونی چاہیے لیکن اب تو لوگوں نے بیٹھک کھانا الگ بنایا ٹی وی کو بڑا مقام دیا اور ٹی وی روم کے نام سے ایک الگ چیز ہوتی ہے فلانی الگ لیکن ایسا کمرہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں نہیں ہوتا کہ جو نماز کے لیے ایک الگ کمرہ ہو نماز کا الگ کمرہ ہو اس میں الماری ہونی چاہیے دینی کتابیں ہوں قرآن مجید ہو اس میں کوئی تصویر وغیرہ کھلونے ملونے اوپر نیچے نہیں پڑے ہونے چاہیے تاکہ انسان کی نماز تو صحیح معنی میں سنت کے مطابق ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں اور تصویریں دیوار وغیرہ کے اوپر نہیں لٹکانی چاہیے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اراد اللہ کا فیصلہ کرے کوئی روک نہیں سکتا کمان بنائے ہوئی ہیں کہ یوں ہو جاتا ہے عمار من دون منوال ہو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا یہ جو بجلی چمکتی ہے اس سے تمہیں امید بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے امید تو ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بجلی نہ گر جائے وہی ان سے صحاب سقال دیکھو اللہ پاک کتنے بڑے بڑے بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں اس سے بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے یہ جو کڑک ہوتی ہے گرج ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے فرشتے بھی اللہ کی تسوی پوری کائنات اللہ کی یہ بجلی جو ہے اس کو اللہ لے کے جاتا ہے ادھر سے ادھر اور پھر امر دیتا ہے فلانی جگہ میں اس کو گرا دیا جائے یوسیب ایسے اس کا امر ہوتا ہے یہ عذاب کی شکل بن جاتی ہے اور بجلیاں گرتی ہیں فرمایا یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی صحیح معنی میں اللہ کو نہ ماننا یہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے اللہ کا شریف ٹھہرانا اللہ کا جھگڑا کرنا ہے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ جو اللہ فرماتے میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ایک وہ جو میرے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں اور دوسرے وہ جو میری اولاد کی نسبت میرے ساتھ کرتے ہیں اللہ کی پکار پر حق ہے جو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سنتے ہیں یہ ہی ہے جس شخص کوئی ہاتھ لمبے کرتا رہے اور کہے وہ فلانا پانی میرے منہ میں آ جائے تو پانی تو نہیں آئے گا اس کے منہ میں ایسے ہی کوئی شخص بتوں کو وغیرہ کوئی جھنڈیوں کو درختوں کو پکارتا رہے تو ویسے ہی پکارنا ہے گناہ ہی ہونا ہے کام تو ایسے نہیں ہوگا اللہ ہی کی تسبیحات تمام چیزیں کر رہی ہیں اللہ سمجھ نصیب